بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ نبی کریم ربص لی صدری ویسر علی عمری وحل القم السانی یکوری چھبیس جولائی دو ہزار پندرہ درس قرآن سورہ البقرہ آیت نمبر سات سے آیت نمبر انیس تک یہ آیت ہے خطب اللہ والا قروب والا سمیم والا افسان اشاو یہ آیت ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو شریعت میں منافق آ جاتا ہے تو فرمایا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی اور ان کے کان سننے سے معروف ہو گئے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا یہ تمشیل کی زبان میں دراصل یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کا کیس ڈیپ کنڈیشننگ کا کیس ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں مدینے میں جو کہ بکہ میں جب تک اسلام تھا تو وہاں مرافقت کا فنامنا نہیں تھا وہاں یا تو اسلام تھا یا انکار تھا لیکن مدینے میں ایک نیا ظاہرہ پیدا ہوا وہ اس کو کہتے ہیں منافق یعنی وہاں پر چونکہ ماس کا آوجن ہو رہا تھا تو بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے یعنی سوشل کمپشن کے تحت لیکن ان کی زیادہ تربیت اسے نہیں ہوئی تھی جیسے وقت میں ہوئی تھی لوگوں کی ان کا ایمان زیادہ پختہ نہیں ہوا تھا تو دھیرے دھیرے ان میں ایک ڈوئلٹی آ گئی یعنی بظاہر تو یہ دکھانے کو کہ اسلام میں اسلام میں اسلام میں لیکن اندر سے ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی تو طرح طرح کے ستنے بات پیدا کرتے تھے سوچے پیدا کرتے تھے تاکہ اپنے کو جسٹیفائی یعنی منافقت کوئی انوکھی چیز کا نام نہیں ہے وہ ہر سماج میں ہوتا ہے آج بھی ہے یعنی جو لوگ کے اخلاص کے ساتھ اسلام پر قائم نہ ہوں بلکہ سوشل کمپشن یا مٹیریل انٹرسٹ جیسے اسباب سے وہ مسلم سوسائٹی میں شامل ہوں اور ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہو یا خاص طور پر یہ بعد کے زمانے میں تو بہت ہوتا ہے جب جب ڈی جنریشن ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ ان کا ظاہرہ ہے تو یہ جو فرمایا کہ وہ دلوں سے سمجھتے نہیں وہ کہاں سے سنتے نہیں آنکھ سے دیکھتے نہیں یہ کیا ہے بظاہر تین لفظ ہے لیکن حقت ایک ہی ہے وہ ہے کنڈیشننگ کنڈیشننگ کیا ہے جب آدمی ایک راستہ اختیار کرے اس پر وہ محاسبہ نہ کرے انٹراسپیکشن نہ کرے تو دھیرے دھیرے وہ پختہ ہو جاتا ہے محاسبہ یا انٹراسپیکشن جو ہے اس سے آپ کے اندر سیلف کریکشن کا پروسیس چلتا رہتا ہے سیلف کریکشن لیکن جب آپ کے اندر محاسبہ نہ ہو انٹراسپیکشن نہ ہو تو سیلف کریکشن کا پروسیس ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آدمی جس حال میں وہ ہے اس حال پر کنڈیشن ہونے لگتی ہے اس کی اور دھیرے دھیرے اتنا پختہ ہوتا ہے اس کی کچھ ٹھیک سوچتا ہے وہ تو کوئی بات کہی جائے تو نہ اس کے کان سنیں گے نہ اس کی عقل سوچے گی نہ اس کی آنکھ دیکھے گی تو کسی بھی شخص کو یہ حال ہو سکتا ہے جو اپنا محاسبہ نہ کرتا ہو تو منافق کوئی انوکھی مخلوق کا نام نہیں ہے ایک سماج میں لوگ ہوتے ہیں جیسے مدینے میں تھے ایسے آج کہ سچ پوچھے تو منافقت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بظاہر اسلام کو مانتا ہو لیکن اس کے اندر انٹراسپیکشن کا عمل جاری نہ ہو موازمہ کا عمل جاری نہ ہو کیونکہ ضرورت ہوتی ہے کہ روزانہ آدمی سوچے روزانہ روزانہ ہر دن آدمی کو شیطان حملہ کرتا ہے پیغمبر حملہ کرتا ہے کوئی آدمی اس سے ایگزمپٹ نہیں ہے تو ضروری ہے کہ آدمی الرٹ رہے وہ اپنا انٹراسٹ کرتا رہے تو ایک سیلف کریکشن کا پروسیس جاری رہتا ہے تو آدمی کی کنڈیشن رکی رہتی ہے لیکن جب آدمی کے اندر سیلف کریکشن کا پروسیس جاری نہ ہو تو وہی دھیرے دھیرے نفاق بڑھ جاتا ہے تو نفاق جب آ جاتا ہے تو لوگ بظاہر تو بلدوں میں نماز پڑھیں گے بظاہر روزے میں رکھیں گے لیکن دل میں اخلاص نہیں ہوگا دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا دل میں آخر کی پکڑ نہیں ہوگی تو پھر کچھ ان کے سوال میں نہیں آئے گا اپنے انٹرسٹ کے سوا یہ مطلب ہے اس کا بلحم عذاب العظیم ان کے ہے بڑا عذاب یہ بظاہر چوب مسلمان ہے کیونکہ مدینے میں دیکھیے اس کا کوئی سوال ہے کوئی مسئلہ نہ جائے ہر مسلمان وہاں چاہے بظاہر مخلص نہ ہو وہ منافق ہو تب بھی اور مسجد جاتا تھا اس معنی کہ وہ لوگ جو بظاہر بادشاہ مسجد جاتے تھے بظاہر روزہ رکھتے تھے بظاہر اسلام کے سارے عمل کرتے تھے پھر بھی کہا کہ ان کا عذاب عظیم ہے کیوں اندر سے ان کے اندر اخلاص نہیں تھا اندر سے ان کا اخلاص نہیں تھا اوپر ہی اوپر انہوں نے اپنے کو مسلمان بنا رکھا تھا لیکن سوشل کمپلشن کی وجہ سے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے ان کے دلوں میں اسلام راست نہیں تھا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن میں منافق کہا گیا ہے اور لوگوں میں ایسا ہے انسان جو کہتا ہے کہ میں ایمان رہا ہے اللہ پر اور آخرت تو ایمان رہا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے بہت عجیب آیت ہے یہ یہ بہت عجیب آیت ہے لوگوں میں ایسے انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں تو یہ انہی کی بات بارے میں کہا گیا مومن وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ جس نے ایمان اختیار کیا ہو جس تو اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے مومن بھی نہیں ہو وہ عذاب سے اپنے کو بچاؤ اس کو نہیں سمجھنا چاہیے بہت ہی سخت آیت ہے یعنی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بظاہر دبا روزہ کرتے تھے بظاہر وہ دہائی رکھتے تھے بظاہر وہ اسلام پر تھے وہ مسلمان کے سماج میں تھے وہ لیکن کہا گیا کہ وہ عذاب عجیب سے وہ بچے ہوئے نہیں کیوں اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اخلاص کے ساتھ ایمان اختیار کرے اخلاص کے ساتھ سارے یعنی اللہ کے جو اقام ہے اس پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے اخلاص شرط ہے اخلاص کے بغیر کوئی ایمان یا اسلام اللہ کا متور نہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور مومنین کو تو اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے اللہ کوئی بھی دھوکہ نہیں دیتا ایسا نہیں کوئی اللہ کو دھوکہ دیتا ہو مومنین کو دھوکہ دیتا یہ اس کو زیادہ شناخت ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے لفظ بھی آ گیا حقیقت میں وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے اللہ کو کیسے دھوکہ دے گے تو کیا سماج میں اپنا وقار باقی رکھنے کے لیے سماج میں اپنے آپ کو موجود بنائے رکھنے کے لیے سماج میں اپنے کو اچھا مسلمان بنائے رکھنے کے لیے وہ بظاہر تدبیریں کرتے تھے لکھ اللہ کو پتا ہے فرشتوں کو پتا ہے تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلامی سماج ہے اس میں مختلف لوگ بھی ہیں تو ان کے اندر وہ اپنے آپ اپنے پوشن کو بنائے رکھنے کے لیے وہ ظاہری اعمال کرتے ہیں یہ اس کو قرآن میں دھوکہ کر دیا گیا جیسے کوئی برتن پیتل کا ہو اس پر سے کلی سوری کر دیا تو دھوکا ہوا جو آدمی پیتل کا برتن پر سوری کلی کر کے بیچے تو وہ دھوکا دے رہا لوگوں کو تو ایسے یہ لوگ جو اندر سے اخلاص نہیں ہے لیکن سوسائٹی میں اپنا اوقات بنائے رکھنے کے لیے وہ ظاہر کام پر عمل کرتے ہیں تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ اندر سے تو پیتل ہے باہر سے سونے کی پالش ہے لیکن اللہ کو پتا ہے ان کا اس قسم کا دھوکہ چلنے والا نہیں ہے وہ دھوکہ دیتے اپنے آپ کو اگرچہ اس کو سمجھتے نہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اس پر غور کرتے ہوئے سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ جو آدمی نفاق کی حالت میں ہو اس کو اپنے نفاق کا شور نہیں ہوتا شور نہیں ہوتا اس بنا پر اس پہ کام رہتا ہے وہ اس کی نہیں کرتا تو شور کیوں نہیں ہوتا دیکھیے شعور ایک ایسی چیز ہے جو یعنی قصدن آپ اس پر سوچیں قصدن اپنے آپ کو چیک کریں قصدن آپ کی اپنی غلطیوں کو دریافت کرنے کی کوشش کریں تب آپ جانیں گے اپنے آپ کو اگر ایسا نہیں ہے اس قسم کا پروسیس آپ کے اندر جاری نہیں ہے تو آپ اپنی غلطیوں کے لیے بے خبر ہو جائیں گے سمجھے کہ میں مطلب تو ٹھیک ہوں میں تو ٹھیک ہوں بس آپ ڈریس میں اور آئیڈینٹی میں آپ کو خوب ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھاک بنا بھی ہوں اور لوگ آپ سوچتے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں تو اس سے آدمی جو ہے ایک طرح کی بے شوری مبتلا ہو جاتا ہے یعنی حقیقت میں تو کچھ اور ہے اور سمجھنے لگتا ہے کچھ اور تو اس پر سوچتے ہوئے میں نے میں بات آئی کہ یہ جو اس کو میں کہتا ہوں جس کو کہا گیا دین میں محاسبہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیلف چیکنگ یا انٹرانسپیکشن یہ بہت ہی ضروری ہے جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں ہاں حقیقت میں ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ اپنے ٹھیک نہ ہونے کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے اپنے ٹھیک نہ ہونے کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے کیونکہ سماج میں دیکھیے اگر آپ کی شاندار داڑھی ہے اور خوب لمبا کرتا ہے اونچا پاجامہ ہے اور سر پر شاہی ٹوپی ہے وغیرہ یعنی شناخت کے اعتبار سے آپ پوری طریقے سے اسلام پر نظر آتے ہیں تو لوگ آپ کو حضرت حضرت کہیں گے لوگ آپ کو ریگارڈ کریں گے لوگ آپ کی تعریفیں بھی کریں گے تو کیسے آپ کو پتا ہوگا کہ میں کیا ہوں یعنی ظاہری جو وضع خطا ہے اس میں آدمی اہتمام کرتا ہو تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے اسی کو ہنستے سمجھ لیں گے اسی پہ اس کو عزت دیں گے تو آدمی کہہ جانے گا کہ میں بے حقیقت ہوں تو اپنے بے حقیقت ہونے کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے یہ بہت عجیب بات ہے یہ ڈسکور کرنا پڑتا ہے دریافت کرنا پڑتا ہے کہ میں اگرچہ ظاہری اعتبار سے وضاحت کے اعتبار سے یعنی بہت ہی اچھا مسلمان ہوں لیکن حقیقت اعتبار سے میں نہیں ہوں یہ آدمی کو خود اپنے اندر اینٹی تھنکنگ پیدا کر کے جاننا پڑے گا اور وہ بے خبر رہے گا یہ بہت ہی عجیب بات ہے دوسرے لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ دوسروں کے سامنے تو آپ کو اپنی اچھی وجہ ختم بنائے رہیں گے اچھی باتیں کریں گے کال رسول کریں گے تو دوسرا کسے بتائے گا آپ کو یہ تو آپ کو خود اپنے آپ کو دریافت کرنا پڑے گا کہ میں کیا ہوں میں کیا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے بارے میں سوچتا رہے سوچتا رہے سوچتا رہے جس کو کہتے ہیں محاسبہ کرتا رہے اپنا ورنہ جس کو کہتے ہیں اردو برف غلط ہو جائے ہو جائے انسان کچھ ہوگا نہیں اور سمجھے کہ سب کچھ ہوں تو بہت زیادہ رسکی پوزیشن ہے ایسے آدمی کی جو اینٹی سر تھنکنگ نہ کرے ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا یہاں کل ہماری عقل ہے دماغ یعنی ان کے ذہن میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے بیماری کو بڑھا دیا تو بیماری کیا ہے وہ بیماری ہے نفاق ظاہر داری کہہ سکتے آپ نفاق کو آج کل کے زبان میں میں سوچتا ہوں کہا جائے گا ظاہر داری یعنی وضع قطع کے اعتبار سے اپنا خوب مسلمان بنائے رکھنا تو ان کے اندر ایک کا ہے تو اللہ نے اس کو اور بڑھا دیا تو اللہ بانے بانے کہ اللہ خود براہ راست بڑھا دیتا ہے اصل یہ ہے کہ آدمی میں کوئی چیز ایک حالت میں نہیں رہتی اسٹائر نہیں رہتی یا تو کھٹے گا یا پڑے گا کھٹے گا یا پڑے گا انسان میں کبھی بھی پتھر کے طریقے سے ایک حالت کام نہیں رہ سکتی تو جب آدمی کے اندر ذائدہ داری ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کے نظر میں اچھا بنا رہا ہوں اندر کسا ہو اس پر دھیان نہ اس کا ہو تو اسے پختہ ہوتا چل جائے گا یعنی ایک ایسا انسان جو اپنے ظاہر وضا قطع کا تو خوب اہتمام کرے ظاہر اعتبار سے خوب اپنی شاعری شناخت بنا ہوئے ہو لیکن وہ انفراسٹرکچر نہ کرتا ہو سیلف چیکنگ نہ کرتا ہو وہ محاسبہ نہ کرتا ہو تو کیا ہوگا دھیرے دھیرے اس کے اس دوری میں دھا ہوتا رہے گا یعنی سچے اسلام سے جو دوری اس کی ہے وہ بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی یہ ہے آف کنڈیشننگ کا معاملہ کنڈیشننگ کبھی ایک حالت رکتی نہیں ہے کنڈیشن عادت ٹوٹے گی یا بڑھے گی کنڈیشن جو ہے اس کا نفسیاتی قانون یہ ہے کہ کنڈیشن یا تو ٹوٹے گی اگر آپ نے توڑا نہیں توڑا تو بڑھے گی وہ تو آپ پختہ ہوتے چلیں گے جیسے مثال کے طور پر کوئی غلط عادت کسی کو تو غلط عادت پر وہ اگر قائم رہے تو اڈکشن ہو جاتا ہے یعنی پہلے عادت ہوتی ہے پھر اڈکشن ہو جاتا ہے ایسے ہر صفت کا معاملہ ہے تو آدمی اگر اپنے بارے میں انڈسٹرب تھنکنگ کو میں کہتا ہوں کہ وہ نہ کرے اپنے سیلف چیکنگ نہ کرے تو بہت ہی رسک کی بات ہے کیونکہ پھر اس کی کنڈیشننگ پکے ہوتی جائے گی اور کنڈیشن جب پکی آتی ہے تو آدمی سوچ بھی نہیں پاتا کہ میں غلطی پر ہوں کنڈیشننگ ایسی چیز ہے جو ایک حالت پر نہیں رہتی تو بہت ضروری ہے کہ آدمی چیک کرتا رہے چیک کرتا رہے اگر چیک نہیں کرے گا تو کنڈیشن اتنی ڈیپ ہو جائے گی کہ پھر آدمی اس کے خلاف سوچنا اور اصلاح کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہے گا ان کے لیے عذاب عظیم ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹ بولتے رہے یہ بہت ہی عجیب آئے ہے یعنی ان کے کیس کو جھوٹ کا کیس بتایا بہت بات ہے ان کے کیس کو جھوٹ کا کیس بتایا ان پر سخت عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے جھوٹ بولنے کا معنی یہ نہیں کہ ٹیلنگ اے لائی نہیں اپنے کو جو تھے وہ ظاہر کرتے تھے یعنی وزع تازہ کے اعتبار سے اپنے کو مصروف ظاہر کرتے تھے اور اخلاص کے اعتبار سے وہ خالی تھے ایسے انسان ہر سماج میں ہوتے یعنی کہ بدینے میں تھے یعنی بدینے میں ایسے لوگ تھے بلا شبہ انہیں کا ذکر ہے یہاں پر لیکن ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے یہ کوئی وقتی فرامنا نہیں ہے اور اللہ نے اس کو جھوٹ کہا اس بارے میں نہیں کہ وہ سچ بچ جھوٹ بولتے تھے نہیں اپنے آپ کو غلط طور پر ظاہر کرتے تھے کہ میں تو مطلب بخل مسلمان ہوں میرے اندر سائی اسلامی صفات ہے حالانکہ حرکت ایسا نہیں حرکت ایسا نہیں تھا تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹے قرار پائیں گے اور یہ رسک لیں گے کہ آپ دیکھیے قرآن میں کہ آخرت میں ارے جنت کے بارے میں کہ فی مقد مقدن ان کا کی مقد یعنی وہاں پر لوگ جو اہل جنت ہے وہ مقد صدق پر ہوں گے یعنی سیٹ آف ٹروتھ پر ہوں گے اس بار ایسے لوگ جو ہے ان کو مقد صدق پر جگہ نہیں ملے گی مقد کس پر جگہ ملے گی عجیب ہے کے بعد کہ جو لوگ اندر سے کچھ نہ ہوں اندر سے ان کا اخلاص نہ ہو اندر سے اللہ کا ڈر نہ ہو اندر سے افراد کے پکڑ کا جذبہ نہ ہو لیکن ظاہر وضاحت کے لحاظ سے وہ خوب اپنے کو مینٹین کرتے ہوں آئیڈینٹی فیشن لوگ اللہ سے جھوٹے ہیں یعنی جیسے وہ نہیں ہے ویسا ظاہر کر رہے ہیں جو وہ نہیں ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو بہت ہی رسکی پوزیشن ہے ایسے لوگوں کی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح اصلاح کرنے والے لوگ ہیں یہ آج بہت زیادہ امپورٹنٹ آئے تھے جو فیل وہ کر رہے تھے مدینے کے منافقین اس کو کہا گیا کہ تم فساد کر رہے ہو یعنی کسی دور کی بات کر رہے ہیں اگر ہم دریافت کر لیں کہ مدینے میں جو منافق تھے وہ کیا کر رہے تھے تو اس کو ہم اپلائی کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں منافق کیا ہوگا وہاں ایک نمونہ سیٹ ہو گیا ہے جس کو ہم ہر زمانے میں اپلائی کر کے سمجھ سکتے ہیں تو یہ مدینے کا جو سماج تھا اس میں ایک کوئی فیل ایسا کر رہے تھے جس کو قرآن میں کہا کہ یہ فساد کر رہے ہیں فساد کر رہے ہیں وہ کیا تھا اب دیکھیے جیسے مکہ والوں نے لڑائی کی مارا پیٹا وہ تو نہیں کر رہے تھے وہ مکہ سے نکلنے مجبور کیا حج عمرہ سے روکا یہ سب تو نہیں کر رہے تھے وہ تو جو وہ کر رہے تھے وہی فساد سے لڑ رہے وہ فساد پہ لڑ وہی ہے جو بکا کے مراج کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے وہ رسول اللہ کی جو تحریک تھی اس کے خلاف پروپنڈا کرنا بہت ہی خوبصورت انداز بہت ہی خوبصورت انداز اس کی بہت ہی بری مثال وہ ہے جو من فقیر کا سب سے بڑا مانا جاتا تھا عبدالحبئی وہ بھی اسلام لایا تھا اسلام لانے کے بعد وہ پختگی سے کام نہیں رہا تو حضرت عائشہ جو ایک مرتبہ آئی تھیں ایک نوجوان صحابی کے ساتھ اکیلی کوئی اور نہیں تھا اس کو تو ان کو جب دیکھا اس نے تو ایک جملہ کہہ دیا ولہ ماں نجت ہو وہ ماں نجا مینہ ایک بہت ہی خطرناک جملہ کہ خدا قسم وہ اس سے نہیں بچی وہ اس سے نہیں بچا تو بہت ہی خطرناک جملہ سارے میں پھیل گئے یہ بہت ہی بری مثال ان کی کردار کی ہے تو ایسی باتیں پھیلانا جس سے جو رسول کا مشن تھا وہ لوگوں کے اندر مشتبہ ہو جائے کہ ان کے گھر کے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا کیا اعتبار تو ایسی بات جس سے کہ مشن لوگوں مشتبہ ہو جائے لوگوں کو مشن کے جو افراد ہیں وہ ڈاؤٹفل ہو جائیں یہ ہے فساد فرد یہاں فساد فرد مانے کو لڑائی بھڑائی نہیں ہے مار کاٹ نہیں کیونکہ یہ تو انہوں نے کبھی کیا نہیں عبداللہ اوبئی نے کوئی ڈنڈا نہیں چلایا تھا ایک جب لفظ بولا تھا وہ بلرہ ماں میں ملو ماں نجا ملا تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو مدینے کے جو منافق کرتے تھے وہ شوشے پھیلاتے تھے اور لوگوں کو بدگمان کرتے تھے رسول اللہ اور صحابہ کو ڈاؤٹفل یعنی لوگ نظر بہت ایسی باتیں کہتے تھے یہ ہے فضاد فلت تو جب یہ سے کہا جاتا تھا کہ فضا فضل نہ کرو تو کیا کہتے تھے ہم تو مسلے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں مطلب ہم غلطی کی شادی کر رہے ہیں جو کام وہ کرتے تھے اس کو کہتے تھے کہ ہم غلطی کی شادی کر رہے یہ تو اچھا کام ہے حالانکہ غلطی شادی نہیں تھی وہ سوچا پھیلانا تھا بدنام کرنا تھا لوگوں کی نظر میں اسلامی شخصیتوں کو دوڑ بنانا کتنی خطرناک بات یہ کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں یعنی وہ لوگ کہتے تھے بدینے کے حوقین ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اصلاح کرنے کے معنی ہے کہ ہم تو نشاد ہی کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو درست کرو ہمیں کوئی نشاد نہیں ہوتی تھی وہ شوشا نکالنا ہوتا تھا اور ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے اسلامی شخصیتیں ڈاؤٹ فل ہو جائے یہ مطلب ہے اس کا بے شک یہی لوگ مفسد ہیں یہی لوگ ہیں جو فضا فضل ہیں لیکن وہ جانتے نہیں یہاں یہ بھی بہت سوچنے کی بات ہے کہ وہ جانتے نہیں وہ سمجھتے نہیں ان کو شور نہیں کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی نفاق میں لمبی مدت تک پڑا رہے ٹرانسفکشن نہ کرے اپنا محسوس نہ کرے تو وہ اسی میں اس کی کنڈیشننگ ہو جاتی اسی میں کنڈیشننگ ہو جاتی اس کو مثلا وہ کوئی ایسی بات کہے گا اور اس کو خوب خاص لگانے کے لوگ وہ بھی خوب جیسے کوئی بڑی اچھی بات ہو تو کنڈیشننگ کی وجہ سے بحث ہو جاتے ہیں شور نہیں ہے کہ مانے کہ وہ حد تک منافق ہو گئے بیشتی حد تک دیکھیے جو سینسٹیوٹی ہے وہ چیک ہے اگر آدمی سینسٹیو نہ رہے تو کچھ بھی کہے گا وہ اندر سے زمین اس کو روکا کہ نہیں تو یہ جو فرمایا کہ وہ برائی میں مبتلا ہے لیکن ان کو اس کا شور نہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کی سوسائٹی ختم ہو گئی اپنے پر ان نہ کرنے کی وجہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے یہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کے دوسرے علی ایمان نے ایمان قبول کیا ہے تو کیا کہتے ہیں وہ تو کہتے کہ ہم اس طرح ایمان لائے جو صفائی سے کرتے ایمان لاتے ہیں یہ بھی ان کی بہتری کے بات ہے شفا کمانی ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے جو لوگ ان کو کہتے تھے یہ کم عقل لوگ ہیں یہ ان کو منا لیا ہے اپنا لیڈر ان کے پیچھے چل رہے ہم کو عقل دی ہے ہم چیک کرتے ہیں کہاں صحیح کیا غلط ہے یہ تو اندھے مقلد ہے یعنی دوسرے جو صحابہ تھے ان کو کہتے ہیں کہ اندھے مقلد ہے شفا کا مطلب یہ مقلد ہے ہم کو تو عقل دیا اللہ نے ہم سمجھتے ہیں باتوں کو یہ اللہ نظر میں بہت ہی برا ہے بہت ہی برا ہے کہ آپ نے ایک غلط کام میں مشغول ہیں اور اس کی تجدید کر رہے ہیں آپ ایک غلط کام میں مشغول تجدید کر رہے ہیں یعنی وہاں پر رسول اللہ توحید دعوت چلا رہے تھے توحید کی آخرت کی اس پر شوشے نکالتے تھے وہ اور لوگوں کو بجن کرتے تھے اور سوچتے تھے ہم صحیح کرائیں ہم اصلاح کر رہے ہیں حالانکہ اصلاح نہیں تھی وہ وہ تو ایک شیطانی عمل تھا تو یہ کردار یا نسل مدینے کا کردار ہے پوری تاریخ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں پوری تاریخ میں جن کے اندر ایمانی ذوف ہو جو صرف ظاہر کے اعتبار سے اپنے کو اسلام بنا رکھا ہو وزا خطر کے اعتبار سے اندر سے خدا نہ ہو ان کا حال ہی ہو جاتا ہے سن لو کہ وہی وہی صفا ہے اگرچہ اس کی خبر نہیں اس صفا کہا تھا انہوں نے ان لوگوں کو جو ان کی نظر میں اندھے مقلد بن کر کے رسول کی صحابہ کی پیروی کر رہے تھے تو کہا کہ یہی صفا ہے یہی اندھے مقلد ہے کیوں وہ وہ تو رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہیں تو شیطان کی پیروی کر رہے ہو تم شیطان کی پیروی شیطان جو تم کو سکھاتا ہے اسی پہ چل رہے ہو تو اندر مخالف وہ نہیں ہے جو رسول کے پہ چل رہے ہیں تم خود اندر مخالد ہو کہ شیطان جو سکھاتا ہے بس اسی پہ چلنے لگتے ہو یہ بہت سخت ریمارک ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اور ایسے لوگ ہمیشہ پائے جاتے پوری تاریخ میں تو یہ مدینے میں جو ایسے لوگ تھے ان کو قرآن میں بتایا گیا تاکہ بعد کے زمانے میں اپلائی کر کے سمجھ سکیں ان کو لوگ کیسے ہیں ہر مثال جو مکہ میں یا مدینہ میں تھی جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ ہمیشہ ری اپلیکیبل ہے کہ بعد کے زمانے میں جو لوگوں ان پر اپلائی کر کے ہم سمجھیں ان کی حقیقت کو ان کا تجزیہ کر سکیں اور جب وہ ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں نَحْنُ ہوں اور جب اپنے شیاطین سے وہ ملتے ہیں تنہائی میں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی ایک طرف مسلمان سے ملے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان سے ملے ہوئے ہیں جو ان کے مینٹر ہیں یہ بہت عجیب والی بات یہ منافع انسان کا کردار ہمیشہ سے رہا ہمیشہ رہے گا تو سوسائٹی میں اپنے آپ کو باعزت بائے رکھنے کے لیے وہ لوگوں سے ملتے ہیں جن کا اعتبار ہے سوسائٹی میں وہاں بھی اچھا بنے رہتے ہو اور دوسری طرف دوسرے لوگ جو تقریبی ذہن کے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سچائی پر لوگ نہ چلیں سچائی سے دور ہو جائیں تو ان سے بھی ملے گی ان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈبل کریکٹر دوہرا معیار ہمیشہ ایسے لوگوں کا طریقہ یہ کہ دوہرا معیار پر کام رہتے ہیں اور ادھر بھی اچھے بنے رہتے ہیں ادھر بھی اچھے بنے رہتے ہیں ہم تو استدا کر رہے تھے مطلب جو تقریب کار لوگ ہیں جب ان سے ملتے ہیں تو وہ پوچھتے کہ تم تو گئے تھے فلاں سے ملنے کے لیے وہاں نے بڑی اچھی بات ہے کہ کیا ہم تو اسے استحضا کر رہے تھے یہ بیوقوف لوگوں کو یعنی جو سچے الی ایبان ہے ان سے جو کچھ کہتے ہیں اس کو استحضا بنا دیتے ہیں یہ بہت ہی رسکی کریکٹر ہے جو ہر زبان میں پایا جائے گا کوئی زبانہ اس سے خالی نہیں ہو سکتا اللہ اللہ ان سے استدا کرتا ہے اور ان کی برائی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ اسے اور آگے بڑھتے چل جائے وہ تو یہ جو ہے کہ اللہ ان سے استجاع کرتا ہے یہ لفظی معنی میں نہیں ہے لفظی معنی میں نہیں ہے اللہ اللہ کسی استحدہ نہیں کر سکتا ایسا مطلب کہ اللہ ان کے استدا کو ٹارگیٹ کر رہا ہے کیونکہ اس دنیا میں آزادی باقی رہے گی قیامت تک قیامت تک آزادی باقی رہے گی اللہ تعالیٰ کسی آزادی کو ابوائش نہیں کرے گا کو مانے کہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کو موقع دے رہا ہے کہ اور جس طرح سے چاہے کریں اور جتنا چاہے اس طرح کریں یہ جو اللہ اشتجا کرتا ہے اس لیے ہے کہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے اور ان کی پکڑ جب ہوگی تب ان کو سامنے آئے گا کہ میں کتنے رسک لیا میں نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے خریدی ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی کا مانے کہ ہدایت کا موقع تھا یعنی توحید کی تحریر چل رہی تھی وہاں رسول اللہ کے اچھے اچھے ساتھی بن رہے تھے تو ہدایت کا دروازہ کھل رہا تھا ہدایت کی فضا بن رہی تھی ہدایت چلنے کے حالات وہاں پر قائم تھے تو بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دیں انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جو خاموشی کے ساتھ تقریب کاری کرتے تھے تقریب کاری کا وجہ کہ خاموشی کے ساتھ شوشے نکالنا خاموشی کے ساتھ بدلی پھیلانا خاموشی کے ساتھ لوگوں کو بدل کرنا اسے جڑے رہتے تھے وہ بہت ہی خطرناک کردار ہے جو ہر زبان میں پایا جاتا ہے ان کی تجارت ان کے لیے فائدہ بخش ثابت نہیں ہوئی اور وہ ہدایت بھی نہیں ملی ان کو بہت تجارتوں کو بنے کہ انہوں نے چاہا تھا کہ وہ جفرڈائز کر دیں سچائی کی تحریک کو وہ ناکام کر دیں توحید کے مشن کو تو وہ چلا نہیں ان کا یہ مطلب ہے اس کا کیونکہ تجارت کامیاب نہیں رہی جس مقصد سے انہوں نے یہ سب کیا تھا کہ شوشوں کی سیاست اور بدنام کرنا لوگوں کو اور ڈاؤٹفل بنا ان کی شخصیت کو یہ چلا لیں خود ہی ان ان کی کی سب جبرڈائز ہو گئی اور خود بھی ان کو ہدایت نہیں ملی یعنی نہ تو وہ بگاڑ نہ تو وہ بگاڑ سکے کچھ سچائی کی تحریک کا اور نہ خود ان کو کچھ ملا دو طرف سے خاصا دنیا والا آخرا دونوں طرف سے وہ گھاٹے گاٹے بیٹھے ان کی مثال ایسے شخص کی ہے کہ اس نے آگ جلائی جب خوب روشن ہو گیا ماحول تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی کو ان ظلمات چھوڑ دیا تاریخی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا دیکھیے یہ تفصیل کی زبان میں یہ کہا گیا ہے کہ مدینے میں اللہ نے ایک روشنی پھیلائی تھی توحید کی روشنی پیغمبر کے ذریعے سے اور صحابہ کے ذریعے سے تو ماحول روشن ہو گیا لیکن آئن وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں چھین لی چھیلنے کے بعد یہ نہیں کہ وہ اندھے ہو گئے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ شیطان نے ان کو غلط رخ پر ان کے ذہن کو ڈال دیا صحیح رخ پر ڈالنے کے بجائے غلط رخ پر ڈال دیا مثلا یہ کہ یہ تو لیڈری ہے یہ جو سیاست ہے یہ تو اپنے کو نمایاں کرنا اس بات ڈال دی سطح نے تو روشنی کے باوجود ہم نے کوئی دکھائی نہیں دیا جب سچائی کی تاریخ چلے تو وہ ایک ایک روشنی سامنے آتی ہے جس سے لوگ سچائی کو دیکھیں اور پائیں آئیں اس وقت شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یہ وجود اس لوگوں کے ذہن میں شبہات ڈالتا ہے اس شبہ کی وجہ سے وہ معلوم ہو جاتے ہیں کہ وہ اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں تو یہ اصل میں یہ شیطانی شبہات کی طرف اشارہ ہے شیطانی شبہات کی طرف کہ یہ تو عرب میں حکومت چاہتے ہیں یہ تو اپنی بڑائی چاہتے ہیں یہ تو اپنے کو اونچا دکھانا چاہتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں شوشے نکال کر کے لوگوں کے ذہن کو مصروم کر دیتے ہیں تو پھر روشنی اگرچہ موجود ہوتی ہے لیکن کچھ دکھائی دیتا ہوں کچھ دکھائی نہیں دیتا ان یعنی کو اس میں شوزوں کے ساتھ نشانی کی گئی کہ ہمیشہ ایسے موقع پر لوگ شوشے نکال کر لوگ بتکاتے ہیں اور پھر خود بھی خود بھی محروم رہتے ہیں دوسروں بھی محروم کرتے وہ بہرے ہیں گونگے ہیں وہ اندھے ہیں وہ لوٹے والے نہیں یہ جو الفاظ ہیں یہ ڈیپ کنڈیشننگ کو بتاتے ہیں یعنی حقیقت نہ کوئی بڑا ہوتا نہ گونگا ہوتا نہ اندھا ہوتا یعنی ان کے کان ویسے ہوتے ہیں ان کی آنکھ ویسی ہوتی ہے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے لیکن سچائی کو سمجھنے کے لیے وہ قابل نہیں رہتے وہ اور دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کنڈیشننگ کی وجہ سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنڈیشننگ جو ہے اس کے دو درجے ہوتے ہیں شروع میں کنڈیشننگ بہت ہی ہلکی ہوتی ہے ہلکی لیکن اگر آدمی اپنی ڈی کنڈیشننگ کا پروسیس نہ چلائے یعنی آدمی کو چاہیے کہ وہ ماحول سے کنڈیشننگ تو ہوگی کیونکہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو ایک ماحول ہوتا ہے اس ماحول سے کنڈیشننگ تو ضرور ہوگی اس کی لیکن خاص آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچے سوچے اور اپنے اندر ڈی کنڈیشننگ کا رہا چلائے جو ایسا کرے گا تو بچا رہے گا وہ بچا رہے گا ہر چیز سے باخبر ہو کر کے اپنے کو بچا لے گا لیکن جو اپنے اندر ڈی کنڈیشن کے پاس نہ چلائے تو وہ اسے اسے باغتا چلائے گا اسے اور زیادہ بھاگ جائے گا یہاں تک کہ اس کے کنڈیشن پختہ ہو جائے گی کہ وہ نئے شادی کے قابل رہے گا وہ او کسیب من السماء و و برق یہ آسمان سے بارش ہو اس میں جس میں بیجاش چمک رہی ہوں اور آپ جانتے ہیں جب طوفانی بارش ہوتی ہے تو بہت ہی اس میں شور ہوتا ہے تو یعنی اگر یہ بارش ہے لیکن سنائی سنا نہیں دیتا کچھ تو یہ جو دعوت توحید کی دعوت ہے ایسی قسم کی بارش ہے طوفانی بارش کہ وہ سچائی برس رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ گرج چمک بھی ہے تو جو لوگ اپنی عقل کو زندہ نہ رکھیں وہ اس میں ان کو کچھ ملتا نہیں یہ وہ اپنے کان میں انگلی ڈال لیتے ہیں گرج چمک کی وجہ سے تو یہ تصویر کی بات ہے جیسے بہت زیادہ گرج چمک کو آپ کان میں ڈال لیں اس کی گرج سے بچانے کے لیے یہ یہ مادی مثال ہے اس کو اپلائی کیا ہے اس انسان پر کہ جب سچائی کی تحریک چلی ہے سچائی کا مشن جاری ہوا ہے اس میں ہر طرف ہدایت کی بارش ہو رہی ہے لیکن گویا کے انہوں نے اپنے کان کو بڑھیا کر لیا گویا انہوں نے اپنے کان کو انگلیاں ڈال لی گویا کے خطرہ ایسا نہیں ہوا لیکن گویا کہ انہوں نے ڈال دیا اور کچھ کچھ لائن نہیں دیتا کچھ دکھائی نہیں دیتا ایسا کر لیا تو کیوں ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے دنیا کے انٹرسٹ کو زیادہ اہمیت دی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ بڑا درجہ دے دیا اس وجہ سے اس کے فائدہ اٹھانے سے معروف ہو گئے وہ موت کے ڈر سے موت یہاں پہ مر جانے کے معنی میں نہیں ہے مطلب یہ کہ سچائی کو افطار کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا سمجھتے مطلب ہیں سچائی کو افطار کریں تو بڑا نقصان ہو جائے گا یعنی آخرت کے پہلو کو کم کرنا دنیا کے پہلو کو بڑا درجہ دے دینا یہ بڑا دیش ہے اللہ احاطہ کیے ہوئے کافروں کا یعنی وہ کچھ بھی کرے کچھ بھی کرے لیکن اللہ کے پکڑ سے باہر نہیں جا سکتے اللہ کے پکڑ سے باہر نہیں جا سکتے اللہ احاطہ کیے ہوئے کافی یہاں کافی سے برادری منافقین منافقین کافی کا لفظ یہاں منافقین کے بارے میں آیا کہ وہ چاہے کچھ بھی یعنی سچائی کے جو مشن ہے اس خلاف کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے اللہ ان کی چیزوں کو احاطہ کی ہوئی ہے وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں رکھتے تو آج کا درس جو تھا سورہ البقرہ کی آیت نمبر سات سے آیت نمبر انیس تک تھا اب یہ انشاءاللہ اسی طریقے سے ہر سنڈے کو جاری رہے گا سلسلے وار اور اسی طریقے سے اب پورا قرآن ختم کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی برکت میں حصے دار بنائے ہمارے دلوں کو کھول دے ہم ہمارے اندر قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت آئے اور قرآن سے وہ ہم رسک لے سکیں جو رسک قرآن میں رکھا گیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ